ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی ایک لونڈی لے کر آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے مسلمان گردن آزاد کرنی ہے اب اگر آپ اس لونڈی کو مومنہ خیال کرتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو یہ گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دے حدیث نمبر ایک سو ایک مسند احمد